حضرت عبید بن خالد سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے انہوں یعنی مسدد نے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ایک بار عبید سے روایت کیا اچانک موت ناراضی کی پکڑ ہے سننے داود حدیث نمبر تین ہزار ایک سو دس